ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ۖ ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسا اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا اور ہارون علیہ السلام کی فرعون کو دعوت پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی نشانیاں اور دلائل و براہین بھی ساتھ دیے لیکن اتباع حق اور انقیاد طاعت سے اس مجرم قوم نے انکار کر دیا اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے امر حق آ پہنچا تو بلا تعمل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے گویا کہ انہوں نے اپنی سرکشی پر قسم ہی کھا رکھی تھی حالانکہ انہیں یقین تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں فی الواقع جھوٹ اور بہتان ہے جیسا کہ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ انکار تو کر رہے ہیں لیکن ان کے دل خود یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ظلم اور سرکشی ہے غرض موسا علیہ السلام نے تردیدن کہا کہ حق بات تمہارے سامنے آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو کبھی خیر اور فلاح کا منہ نہیں دیکھ سکتے وہ منکرین کہتے ہیں کہ اے موسا کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں پھیر دو اور پھر ساری عظمت و ریاست غلبہ و سطوت سب تمہارے اور تمہارے بھائی ہارون کے لیے ہو جائے ہم تو کبھی تم کو ماننے والے نہیں اللہ پاک نے اپنی کتاب عزیز میں موسا علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو متعدد یعنی کئی بار ذکر فرمایا ہے کیونکہ وہ عجیب در قصہ ہے فرعون پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام سے چوکن نہ رہتا تھا لیکن اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھو کہ جس سے فرعون اتنا خوف زدہ تھا اللہ پاک نے اسی کو فرعون کے پاس پالا پوسا اور شہزادوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پرورش پاتے رہے پھر ایک انقلاب آیا اور ایک ایسا سبب پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت اور کلام بالمشافہ یعنی بالکل آمنے سامنے موسا علیہ السلام کو اپنے سے بات کرنے کی توفیق بخشی اور اس عظیم منصب پر انہیں سرفراز فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ایک نبی ہیں پھر اسی فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اسے دعوت اسلام دو کہ وہ ہماری طرف رجوع کرے اور بے دینی کے بجائے ہمارے دین پر چلے حالانکہ جو عظمت و سطوت کے فرعون کو حاصل تھی سو تھی چنانچہ موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا اور کوئی آپ کا مددگار نہیں لیکن فرعون نے سرکشی کی غرور کیا اس میں حمیت بیجا پیدا ہو گئی اس کا نفس خبیثہ جاگ اٹھا وہ موسا علیہ السلام سے رو گرداں ہو گیا اور وہ دعویٰ کر بیٹھا جس کا اس کو کوئی حق نہ تھا بغاوت و سرکشی کی موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے مؤمنین کی احانت کی یعنی انہیں ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا ایسے نازک موقف پر بھی فرعون کی دست برد سے موسا اور ہارون علیہ السلام محفوظ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ایک بعد بات دیگرے موسا علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ اور نوک جھونک ہوتی رہتی ہے اور موسا علیہ السلام ایسی ایسی نشانیاں اور معجزات پیش کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ کے سوا اور کوئی ایسے دلائل نہیں پیش کر سکتا ایک نشانی سے بڑھ کر دوسری نشانی پیش کی جاتی لیکن فرعون اور اس کی جماعت بھی قزم کھا بیٹھتی ہے کہ نہ مانیں گے حتیٰ کہ جب عذاب آیا تو ایسا آیا کہ کوئی اس کو رد ہی نہ کر سکتا تھا چنانچہ ایک دن وہ سب غرق کر دیے گئے اور اس ظالم فرعون اور اس کی قوم کا استیصال ہو گیا یعنی فرعون اور اس کے سرکش لشکریوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر ہلاک اور برباد کر دیا کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا